انسان دی انسانیت رشالت اور انسان حیوان کو افضل ہے نبی رسول عام انسانہ تو افضل ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسولوں تو افضل دیں اللہ رب العالمین کی ذات و برکات وہ وحدہ لا شریک ہے حیوانات تو عام انسان انسان تو پھر اولیاء اولیاء تو پھر صحابہ کرام نے صحابہ کرام تو پھر انبیاء نے انبیاء تو مرسلین نے مرسلین تو خاتم النبی سبحان اللہ عام مخلوق شان اور مقام دے اللہ تعالی ولیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ دے فقیر ولی اپنے ساری بلایات کسی صحابی مقام نہیں پہنچ سکتا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر دے مقام نہیں پہنچا صدیق کی جتنے انتہا ہوتی ہے اتو نبوت کی ابتدا ہوتی تو صدیق تو نبیاں دا مقام آ جائے نبیاں تو اللہ دے رسولاں اللہ دے رسولاں تو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام شان نال تمام رفت نال تمام عظمت نال اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے نا مقابل ہیں نا نہ آ سکتے نہ کوئی سنی مسالو نہ مانو نہ منتا ہے اللہ رب العالمین وحد اللہ شریک کوئی نبی رسول اپنی نال اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہو سکتا نہ اتنے ہو سکتا ہے نہ خدا تو چھوٹا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے وحد اللہ شریک ہے نہ اس کوئی اتنے خدا ہو سکتا ہے نہ وہ برابر کا کوئی خدا ہو سکتا ہے نہ اس کو کوئی چھوٹا خدا ہو سکتا ہے اللہ تعالی بہت شریف انسانی تاریخ دے دو قسم دے انسان پائے گئے ہیں ایک انسان وہ سن جنا اللہ تعالی نبیاں ولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا شانہ ویکھیاں لیکن انہوں نے شانہ ویکھ کے انہوں نے ماض اللہ کسی نبی نو خدا بنا دیتا نو خدا دا بیٹا بنا دیتا یہ لوگ بھی حلال ہو گئے دوسرے لوگ وہ سن جنا انسان آم انسان شانہ ویچیاں نبیا رسولوں میں انہوں نے رسولوں اپنے ورگا سمجھا وہ بھی ہلاک ہو گئے وہ بھی ہلاک ہو گئے کیوں کہ جی اللہ تعالیٰ تعالی نبی ولی نا ایک پاس انہوں کا تعلق مخلوق نال ہوں دوجے پاس انہوں دا تعلق اللہ تعالیٰ دی ذات صاحب ظاہر اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا تعلق ہوتا ہے اس تعلق دے اثرات دے ضرور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی تقرر دی وجہ تو انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو بد کے خاص چیزاں دیندے د جنہوں شریعت کی زبان موجات آخیا ہے جدو نبیا کو کرامات آخیا جا ہے جدو ولیاں کو تو عام انسان کو ہٹ کے انہوں میں جب خدا شانہ ویگ ہیں تو وہ آنے بھی یہ خدا ہے یا خدا دا بیٹا ہے یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنہیں اپنے دیا سمجھا وہ بھی ہلاک ہو گئے نجات والے کون لوگ سن انہوں آخیا بھائی نہ اساں تساں جائیں گے نہ خدا جائیں گے خدا جاند ہے اگر تے ساڈے جیے نے تین تو موجود کرامتا کیون ظاہر ہو رہی ہیں لہذا سساں جہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے بھی بھی خدا بھی نہیں ہو سکتے اس واسطے جو انہوں دے اندر مخلوق والے شانہ بھی آئے کھانے بھی آئے ہیں پیندے بھی آئے بیاہ بھی کرتے ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں موت فوت بھی انہوں نے نال ہے لہذا نہ خدا جائے نہ ساڈے ورگے نے نہ خدا ورگے نے دی شان اللہ تعالی جانتے بھی ہو جائے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم حضرت عیسا علیہ السلام کی قوم قوم یہود نے حضرت علیہ السلام انہوں کا ویک بھی سو سال بغیر کھان کو کھڑے رہے ہیں تو لیا خدا تے پھر نہیں ہو سکتے پھر کیا کہ چلو خدا دے پتر تے ہو سکتے ہیں مت ماری نقل کفر کفر نہ قوم نشارا نے ویکیا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں گھر جو کھاؤ پیو دس بھی دے دیں لا علاج بیماری ہوئے دم کر دینے بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جائے انہیں آخیا بھائی چلو ہنسا لے سلام خدا سے نہیں ہو سکتے چکرا آ گیا دماغ اتنے آ گیا انہیں گیا خدا انہیں آ نہیں ہو سکتے کیونکہ ماں کے پیٹ چ پیدا ہوئے نے بھائی خدا نہیں تو ہوں اگے کی کرو انہیں آخیا نہیں یہ خدا نہیں تو کم از کم خدا کا پتر تو مننا پوے گا ہاتھ ماری انہوں نے آخیا خدا نے خدا دا پتر نکلے کفر کفر نہ بشر وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے یہ بھی ہلاک ہو گئے ہوں جڑے پچھلے نبی رسول نے سبحان اللہ انہوں نے بچ اللہ تعالیٰ نے اپنی شانہ بھی کھائیاں نے کیونکہ نبی ہوا ہوندہ ہی ہوئی جی تو خدا دی شان دا پتہ لگ نبی اللہ رسول اللہ اللہ دا نبی اللہ دا رسول اللہ تبارک و تعالی نے شانہ بھی کھائیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر برکات ہے یہ اللہ تعالیٰ ساری شانہ کا ہی مجموعہ سن تمام ہم بے یاد آپ کو تمام ہم بے علوم آپ دے کول تمام ہم بے جناب معرف آپ دے کول تمام ہم بے شرائع آپ دے کو علم میں آلہ اخلاق میں آلہ عقل میں آلہ امال میں آلہ موجود بھی سارے کمالات بھی سارے صاف ظاہر سونے ہو جڑے پچھلے نبیا شان خدا دیا ویکھ کے تے انہاں خدا دا پتر بنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ساری شاناں سن انہاں نوں خود خدا مننا پڑنا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو شانہ ایک حوالے نال آپ نور نے ایک حوالے نال بشر نے نورانیت دا تعلق ہے اللہ تعالی کی ذات نال بشریت دا تعلق ہے مخلوق نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات کی جڑی بشریت ہے یہ والدین دی وجہ نال ملی ہے جس نشا ولادت باشادت آخد ہیں ملاد شریف آخد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا تعلق والدین نال ہے اور نورانیت دا تعلق اللہ تعالی دی ذات نال تو نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت صاحب اللہ کے رسول جدو انہیں دسنا دیا میں اللہ کا رسول ہاں جدو نے اللہ کا رسول آخنا کوئی اللہ دیا نشانیاں انہیں دسنیا نے تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا نا کہ اللہ کا رسول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد نے تو اللہ تعالیٰ دیا شانہ نورانیت ظاہر ہونی سی تو لوگوں نے تو خدا مننا سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاتم النبی جین نے مباحد اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تمام حقوق دشن کیتے پورے کرن کیتے آپ تشریف لائے نورانیت بھی تھی بشریت بھی آئی نورانیت ظاہر ہونی سی فورن لوگوں کے بچ جدو نورانیت ظاہر ہوتی ہے نا ادو عقل جواب دے جاتی ہے اقل جدو عقل جواب دے جاتی ہے اگلا مرلہ بندے کا کی ہوتا ہے عقل ہی ہے جہد تمید کرتا بندہ یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے جدو نورانیت کا اظہار ہوتا ہے اقل جیڑی ہے متا ہو جاتی ہے بس اقل تھلے ہوئی اگلا کی ہے پھر انسان متا ہو کے یا خدا من لوے گا انتہاج پہنچ کے یا پھر خدا دا بیٹا یعنی خدا دا یا خدا من گا یا خدا دا جد من لوے گا اقل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات جد نورانیت کا اظہار ہوں وہ دو اکل ختم ہو جاتی ہے وہ مشال دیو سورج چڑھیا ہوئے نا جدو پورا زور دیو وہ بھی نور ہے اکھ دا بھی نور ہے لیکن وہ آلہ نور ہے اکھ دا نور ادنا ہے بے شک جدو تسا ایویں تاڑ کے کھڑو نا سورج نو نی جی اکھ دا نور ہے نا یہ نور جگہ نیرا آ جائے گا پھر سجے کبے جدر ہی ویکو گے نا تو جی سورج کی ٹکی ہونا تے اگے رہے گی دیر تو بعد پھر جدو دا اثر ظاہر ہوئے گا پھر اک کوئی شاید دوبارہ نظر آئے گی اک بھی نور سورج بھی نور لیکن یہ نور جرم صغیر ہے وہ نور جرم کبیر ہے جب آتا ہے وڈے نور جگہ چھوٹا ہے تو چھوٹا رہا یہ اکل نور ہے شمسی نور قمری نور نور المسابی نور القمر نور الشمت نور البصر نور العقل نور الروح اتنی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نورانی مخلوق بڑھائیاں نے چاہے وہ نورانی مخلوق ملائکہ نے ارواح نے کواکب نے کمر شام سے یہ تمام انوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے سامنے آتے ہیں بالکل یہ ہو جاتے ہیں جی سورج جگہ دیوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اتنی آلہ اور اشرف ہے تو ہوں مقام مستفا کتنے کھڑا ہے جی تک مقام مستفا دے معرفت نہ ہوئے مقام خدا دی بھی معرفت نہیں اور جی تک مقام خدا دی معرفت نہ توحید نہ رسالت نہ دین نہ شریعت نہ ایمان بھی کام نہیں نورانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نورانیت کی وجہ سے کبھی نہ آپ خدا ہو سکتے ہیں نہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور بشریت دی وجہ توں تیرے ورگے ہو سکتے ہیں نہ میرے ورگے ہو سکتے ہیں جدو بشریت آوے بشریت آوے گی کہ اتنے مماثلت گی خلق او دا علاج کرنا ہے نورانیت مستفا نال جد نورانیت آوے تے نورانیت دی وجہ تو دماغ تھے جواب دے جاوے اکل او دا پھر علاج کرنا ہے بشریت نال نورانیت تو جیڑا خیال پیدا ہوئے الوہیت آلہ تالا خدائی آلہ وہ تو خاتمہ کرنا ہے بشریت نے جیڑا بشریت دی وجہ تو آپ جی ہاں سمجھا آپ ان مخلوق عام مخلوق مشابت مناسبت سمجھا ہوئے وہ تو علاج کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے نورانیت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے نہ آپ مخلوق جیسے ہیں نہ آپ خدا جیسے ہیں خدا جانتا ہے وہ کیسے ہیں الحمد للہ اہل اسلام دہل سنت والجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد برکات نو یہ دو حیثیت نال تسلیم کرتے ہیں انتہائی اعلی نورانیت ہے آپ کو لیکن اعلی نورانیت کی وجہ تو نہ خدا نے نہ خدا دا جز نے اور بشریت دی وجہ تو بشریت دی وجہ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کوئی بھی بشر اختیام بشر ہے انبیاء علیہ السلام دی بشریت اعلیٰ ترین بشریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے وہ امبیا کی بشریت تو آلہ ہے اور آپ کی جڑی نورانیت ہے وہ باقی نبیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہوں ملاد شریف ہے ولادت ہے کچھ لوگ جانے نے نام لاؤ شرک تو نے کہا میلاد دا جلسہ شرک بدعت ہے سیرت نبی بخاری لکھی کھڑی سیرا تو نبی کا جلسہ کرتے ہیں کہ نہیں میں کہا میلاد آرام حرام تے تو نبی کہڑی بخاری لکھا کھڑا ہے اور وجہ کی ہے دو جماعتاں نے ایک نو نبی پاک کی ذات نال ساڑ ہے دوجے نبی پاپ کے نال ہے وہ ذات دی شان گٹا نے وہ دین دی شان گٹا نے جہاں سننی وہ ذات رسول شان بھی تسلیم کرتا ہے نظام رسول جدمت نو بھی تسلیم کچھ لوگ آدھے نے ملاد مناؤ شرطان کی لوڑ ہی کوئی جیڑا مناوے جیویں بنا مقبول ہے یہ بھی سننی نہیں کوئی آدھے نے نبی تو ملاد شرطان نا ہی مناؤ موڑ بھی قبول نہیں آتا یہ بھی سننی نہیں سنی اساں سی آنے بابا ملاد مناؤ شرط نال برکت ضرور ہو گیا ملاد مناؤ شرط نال برکت ضرور ہو گیا ملاد ملاد ملاد شریف ہے جدو ملاد مناو گے تو اسا شرک دی خاتمہ کر رہے ہیں شرک نہیں کر رہے شرک نو مکا رہے ہیں کیوں توحید کا بیان ہے سورت اخلاص توحید کا بیان کت ہے کل شریف کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کف و نال تو سورت اخلاص ہے سورت التوحید ہے اللہ تعالی نے ایک اپنی شان بیان کی تھی الوحیت کی کہ لم یلد ولم یولد نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نو جنیا ہے نہ اللہ تعالیٰ نو کسی جنیا ہے نہ اللہ تعالیٰ والد ہے نہ اللہ تعالیٰ مولود ہے اس اپنی شان و اللہ تعالیٰ نے سورت الاخلاص سے بیان فرمایا ہے یہ نہ مطلب ہو جائے خدا دی شان ہے خدا تعالیٰ دی شان ہے لام جلد ولم یولد اور جب سب ملاد منا ہوں گیا ہاں، تے ملاد منا کا کی مطلب ہے اللہ دے رسول دی ولادت اللہ دے رسول دی ولادت جب ولادت کہہ رہے اللہ دے رسول دی ولادت تو ساڈی تے توحید پکی ہو گئی تے شرک تے گیا مک کیونکہ ساڈا ایمان ہے جیڑا خدا ہے نہ جم سکتا ہے نہ کسے نو جم سکتا ہے تے جیڑا نبی ہے او دی کی شان ہے او والد بھی ہے مولود بھی ہے مولود ہے والدین دا تے والد ہے اپنی اولاد دا تے اساں دے اللہ دے رسول نو مان رہے ہیں اللہ دے رسول دی ولادت ہے تو جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد تو ہمارا کیا چیز ہے جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اور جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا تو ہم تو سد الحمد للہ رسول پاک دے ملاد نال ولادت نال ہی اللہ تعالی دی توجہ اس بات کر دیں ولادت نال ہی اللہ تبارک والے رسالا دی توحید کا اس بات ہے اعلان رسالت نال توحید کی تکمیل ہے یہاں سے پیدا ہوتی ہے وہاں تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ ہے تو ملاد ملاونا نہ شرک ہے نہ بدت ہے شرطوں کے ساتھ مناؤ تو شرابا برکت اور راحت کیا قرآن پاک دے بچ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں دے ذکر بھی کیتے نے دوستوں دے بھی جا دشمن والا عشا ہے وہ پڑھو تو سواب ملتا کہ نہیں پوچھو نا مولوی تو بھی جیڑا قرآن پاک دے کافران دا ذکر بھی ہے شیطان دا بھی ہے دوزخ دا بھی ہے برائیاں دا بھی ہے یہ ہے نا حصہ قرآن پاک ہے ہوں یہ حصہ پڑھو سبا ملے گا کہ نہیں اچھا دشمن کے دیکھنے سباہ مل سی لے کے رسول کے دیکھنے گناہ ملے گا اللہ جانے کہڑے ملک کا پیسہ لگتا ساری سمجھ فران کا قصہ قرآن ہے کہ نہیں چلو پڑھو گے سوال ملنا کہ نہیں لامگا تو فرون دے کسے دے سوا ملتا پیا رسول دے کسے دے نہیں لبنا جب دین لیتا ہے کل بھی جھین لیتا ہے پیسے والا مذہب جی یہ شوق ہے پیسے دے مذہب تے پیسہ سی دے دینا مذہب سا رکھ لو تے دوجے کی نے دوجے آنے نے جی وجہ مناوے وہ کتنے شرط ہی ہوئی جیڑا بھی مناوے مقبول ہے اے بھی جھوٹ بے شک دو چیز ہوں بابا ملاد منا یہ سارے اہل اسلام اہل سنت چ بابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی نشانی بڑھ گئی ہے بولو ملاد شریف منا نشانی اچھا ایک ہے ملاد منا ایک ہے ملاد والے نو منا سوکھی شاید کیڑی ہے ملاد منا سوکھا ہے اللہ کے بندے ملاد والے منا اور ہے اے جو کچھ ایسا کر رہے ہیں ملاد منا رہے ہیں ایویں نا تسا بھی آو میں بھی آیا تسا بھی چاول کھاؤ گے مینو بھی کچھ نظرانہ دو گے یہ تو ہوا تھا ساڈا ملاد رسول کا ملاد کی ہے رسول کا میلاد ہے رسول کی مقصد حیات کے ساتھ جو رسول دا مقصد ہے اس جانو اس پورا کرو یہ رسول کا میلاد ہے اس واسطے صاحب کرام نے کدو محفل ملاد دیں یا سجائیاں سن ایک ہے کئی کام دا ہونا ایک ہے روکڑا روکیا نہیں ہونا کیتا نہیں نہ ہی کیتا ہوا ہے کیونکہ ایک ہے میلاد کا ماننا ایک ہے میلاد کا منانا میلاد دا مننا ہر سنی مسلمان جیڑا بھی مومن مسلمان ہے وہ آخے گا یار اللہ دے رسول دے آمد دی خوشی انہوں کا منن دل تے کرنی پونی ہے بے شک بے شک لیکن مناونا اے منا رہے ہیں تو میلاد مننا ملاد منا ملاد والے نو منا تین چیزاں نے ملاد مننا یہ سنی دی نشانی ہے ملاد منا یہ محبت دی نشانی ہے اور ملاد والے نو منا یہ عشق دی نشانی پھر یہ چیزاں پوریا کرو تو مڑ جا کے بندہ پورا ہونا ہے کہ نہیں اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پا کے فرما ہے حالانکہ سارا دین ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب شریف بہت بڑا ہے نصب شریف بہت بڑا بہت بڑا ہے آپ کی ولادت و سعادت بہت بڑی شہ ہے پچھلے سارے کتابوں میں پچھلے سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیا بشارتاں دے آئے ہیں دے آئے ہیں بشارتاں دے آئے ملاد شریف وہ بشارتہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تعارف علاقہ نام مبارک شہر جتنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و نال تعلق رکھدیاں نے وہ سارے اللہ دے نبی رسول پچھلے کتابیں دستے آئے نبی رسول ایویں بھی دستے آئے ہاں، تاریخ امبیا خدائی کتابوں کے بچ بھی ہے آپ کا ذکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماؤں گا قرآن پاک ہاں نشا پہ رسول کا ذکر کوئی نہیں قرآن پاک ولادت کا ذکر بھی نہیں سراہتا حالانکہ ولادت بہت بڑی شہ ہے آپ کا نشہ بھی بہت بڑی ہے دو چیزوں کا ذکر خیر کیوں نہیں آیا پھر قرآن دی بنیاد اسلام دی بنیاد کلمہ شریف ہے کلمہ شریف دے وچ بھی تو سام پڑھو گے نبی دے نسب دا ذکر نہیں نبی دی نسبت دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیو دا ذکر نہیں خدا دا ہے تو یہ کلمہ شریف جتنی بھی نبی رسول گزرے نے انہوں دے سارے دے کلمہ دے وچ کسے نبی دے نسب دا ذکر نہیں پیو دا ذکر نہیں خدا تعالی دا ہے کیوں کہ اسلام دی تاریخ ہے اور انسان دی تاریخ ہے نسب پرستی تو جتنی فتنے پیدا ہوئے نے سارے اسے تو ہی پیدا ہوئے یہ نسب پرستی ہے جڑی انسان کو تباہ کر دینی ہے شیطان ماریا مادہ پرستی انسان مریندہ نسب پرستی تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طور شریف نسب پرستی دے نسب دے فخر اللہ دے دین دے اللہ دے دین تو معروم اللہ تعالیٰ تعریف انسان انسان دا دشمن انسان خدا دا دشمن کیا سے انہوں نے نسب پرستی نے ہلا کر دیتا سی انہوں نے سو سو سال جنگا ہوں نسب پرستی دے قبیلہ پرستی نسب پرستی قوم یہود انہیں کی آج تاریخ انسانی میں قوم بدترین کس وجہ تو اسے نسب دی وجہ اسلام کی سخت ترین دشمن میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر انسانی تاریخ ہے قوم یہود نہ ہوں تو انسان ہلاک نہ ہوگا اور مسلمانوں میں رافضی فتنہ نہ ہوتا تو مسلمان برباد نہ ہوتا فتنہ رافضیت نے مسلمانوں کو برباد کر دیتا ہے اور فتنہ یہودیت نے انسانوں برباد کر دیتا ہے فتنہ یہودی فتنا یہودیت دی بنیاد بھی نشہ پرستی دے ہوتے ہے اور فتنا رافضیت دی بنیاد ہی نشہ پرستی دے ہوتے ہے اور اسلام دی بنیاد نشہ پرستی دے نہیں اسلام دی بنیاد خدا پرستی دے سبحان اللہ خدا پرستی نشہ پرستی نہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت اللہ عالمینی خلق خدا نو رحمت للعالمینی دے فیض تو محروم کرا لی اے قوم یہود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قوم یہود دے نصارا نو بھی جو کوئی تو ساں کر رہے ہو اے کفر ہے شرک ہے آخرت دا بڑا عذاب ہے تواڈے کی تے انہاں دے وڈے بلایا آپ نے انہاں کی جواب دیتا انہیں کہا نہ ہن ابنا اللہ و اجباہو اشان دے اللہ کہیں دے پتر لگنے ہیں دو جا اللہ کہیں دے محبوب ہیں سان عذاب انہیں دینا ہی نہیں سان عذاب انہیں دینا ہی نہیں تو لہذا تو سان رہودہ ہی کی گئے چٹا انہیں اسلام دے انکار کر گئے اور اپنے کوفر دے ہوتے قائم ہو گئے نشہ پرستی یہودیت دی کیا بنیاد ہے یہودیت کہتی ہے کہ ماغ اللہ آل ابراہیم کو دین ابراہیم کی کوئی ضرورت نہیں آل ابراہیم کو دین ابراہیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اج اس نظریے نے انہوں نے تاریخ انسانی کا بدترین انسان بنایا اور ساڈے سے سید دا سید جہے نے سید وہ فتنہ راف یہودیت رافضیت دا شکار ہوئے انہوں کا کیا سوچ بنی کہ جو آل محمد ہے اس کو دین محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نظریے نے نے انہوں مغزوب بنایا قرآن پا کے دا لفظ آیا ہے قوم یہود مراد ہے قرآن حدیث پاک مغزوب تو جتھے قرآن ہے چلا غیر المغزوب المغزوب تو مراد تفسیر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یہود مراد ہے نسب پرستی نے انہوں کو خدا دے نال مقابلہ کرایا نسب پرستی خدا دا مقابلہ ہے باپ دے باپ نال کھاڑ کے بندہ خدا نال ٹکر لوے کی توک بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکا کیونکہ قوم یہود کو نسب پرستی نے ہلاک کیا کون سارا نسا پرستی نے ہلاک کیا یہ جتنی اولاد آدم ہلاک ہوئی پی ہے اسلام تو معروم ہوئی پی ہے انسان انسان دا دشمن ہے انسان خدا دا دشمن ہے نہ انسان نے انسان دی دنیا بچائیے نہ انسان نے انسان دی آخرت بچائیے یہ جدو تورا نپو گے تو جا کے نسب پرستی نظر آئے گی اور نسب پرستی دا اسلام سب تو بڑا دشمن ہے کیونکہ نسب پرستی خدا دی سب تو بڑی دشمن ہے اگر تاریخ انسان نے خدا کا مقابلہ کیتا ہے تو اپنے نسب نال کیتا ہے اپنی نسب پرستی نال کیتا ہے اس واسطے رحمت للعالمین جیسے عظیم انسان دا نسب نہ کلمے وچ ہے نہ قرآن وچ ہے سبحان کیونکہ آپ نسب پرستی کے لیے نہیں آئے تھے آپ خدا پرستی کے لیے آئے اللہ اللہ سید بھی پڑھے گا پیر بھی پڑھے گا ملا بھی پڑھے گا سارے کلمہ پڑھو گے جو کلمہ پرست جو کلمہ پڑھے گا وہ کبھی بھی نصب پرست نہیں ہو سکتا کیونکہ کلمے میں اگر ہونا چاہیے تھی نا نصب تو رسول آدم کی ذات ہونا چاہیے جب اتنے بڑے انسان کا نصب نہیں آیا تو سمجھو نصب کسی کا بھی نہیں آ سکتا خدا کے مقابلے نصب پرستی نے ہلاک کیا اسلام تو معروم نصب پرستی نے کیتا شریعت تو معروم نصب پرستی نے کیتا آج تو سب دیکھ لو ساری امت مسلمہ جی میں یہود دے پیچھے چلیے نصب پرستی ہو جائے جت گجر رہیں راجپوت فلانے ایک دوجے کے خلاف اصلا کٹی گڑے توپا کٹی گڑے تو جٹے میں دس مارا گا وہ میں راجپوت میں بھی مارا گا بچا نشا پرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرست آپ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات رب ایک تمام انسانوں کا باپ اور تمام انسانوں کا رسول بھی باپ بھی ایک رب بھی ایک رسول بھی قرآن پا کے اللہ تعالیٰ نے جتنے فرمایا کتاب کی طرح اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اے آدم دے پتر اے آدم کی اولاد جسے جی جاد اللہ نے فرمایا اے عربی ہوئے اجمی ہوئے پاکستانی ہوئے ہندوستانی ہو جٹ دے پترو راج دے پترو رئی دے پترو گجر دے پترو کسے جاد اللہ تعالیٰ نے نہیں کسے قوم قبیلے دا نہ لیا اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی قرآن پاک خطاب کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کیونکہ تمام انسان واسطے ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا باپ کا نام لو آدم کا نام لو کیونکہ جس کا جس کا باپ آدم ہوگا اس کا رسول محمد رسول اللہ آخری رسول ہے آخری رسول ہے آخری رسول قرآن نے خطاب کی بنی آدم اے آدم کی اولاد یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت عامہ دا خطاب ہے علیہ السلام اللہ نے فرمایا اے قوم یہود اے قوم نسارا پچھلے خطاب قوم یہود قوم نسارا آل اسرائیل یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے آل یعقوب اے آل ابراہیم جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی واری آئی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کو تسلیم کرن دا لوگاں نو اعلان کی تحت دعویٰ دیتی ہے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم ہو آدم دے پترو اور تو اللہ رسول آیا ہے اب یہ کسی قبیلے کا نہیں کسی برادری کا نہیں کسی آل کا نہیں کسی کی آل کا نہیں اللہ اکبر یہ آل بنی آدم کا رسول بنی آدم کا رسول تو بابا کلمہ پڑی شاید کلمے میں کی نہ نشب سید بھی کلمہ پڑے گا انہوں کا اتنا تو مان نہ کر اللہ نے کس کلمہ کلمہ ایک پاسے باپ ہے ایک پاسے خدا ہے انہیں دو میں جو وجہ کیڑا ہے خدا خدا وڈا یا باپ خدا یہ اسلام ہے باپ چھوٹا ہے خدا بڑا ہے خدا کو نہیں چھوڑ سکتے باپ کو چھوڑ سکتے ہیں باپ کو چھوڑو خدا کو نہ چھوڑو یہ اسلام ہے کفر کیا ہے خدا کو چھوڑ دو باپ کو نہ چھوڑو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے اللہ تعالیٰ فرما کہ میں اپنے رسول ہے امی ان پڑھا اللہ تعالیٰ ہے میری کی شان ہے میرے رسول دی کی شان ہے میری شان ہے میں اپنا رسول بھیجیا ان پڑھا بچ رسول دی کی شان ہے رسول بھی ان جنہ ہے رسول آئے نے وہ بھی ان پڑھ نے اللہ تعالی صحابہ دی شان بھی ان پڑھ نال بیان پیا دی شان بھی بیان پیا کردا بھی وہ بھی ان پڑھ نے اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے میری شان ہے میں میں ان پڑھا چاپا رسول دے گیا رب کا علاقہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اول غلبہ دین کی تھے ایک عالمی رسول کی تھے عالمی رسول کی تھے خاتم النبی دین کی تھے اللہ تعالیٰ نے جڑا علاقہ منتخب کی تھے نا وہ علاقہ غریب ترین ہے کیا بولو غریب ترین علاقہ ہے عرب شریف اور جنہ لوگان دے وچ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی جی نو مبوض فرمایا اور پھر آپ دی پیشت نال تے آپ دے صحابہ نال اللہ تعالی نے آپ دے دین نو پورا دیناں دے اوپر غالب کرنا سی سبحان اللہ غلبہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا مقصود ہے سبحان اللہ غلبہ دین آپ دی رسالت دا مقصود ہے خاتم النبی جی نی آپ دی شان ہے سبحان اللہ خاتم النبی جی نہیں شان ہے غلبہ دین مقصود رسالت ہے اور خاتم النبی جی نہیں جیسے وصف کامل کی تھے اور غلبہ دین جیسی عظیم شے کی تھے اللہ تبارک و تعالی نے علاقہ غریب ترین پسند کیتا ہے تے بندے ان پڑھ پسند کیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک ہی راہ ہے ہاں۔ اسی آنے بابا جی تک پڑھیا ہوا نہ ہو تو تے تے گل ہی نہیں بنتی ہوں صاحب زہر اللہ فرما رسول میں بھیجا ان پڑھا وچ رسول بھی ان پڑھے جنہ وچ بھیجے وہ بھی ان پڑھے لیکن ان پڑھ رسول اگے کی کر رہے ہیں یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم واجو اللہ الکتاب کتاب حبال حکمت تلاوت کتاب تعلیم کتاب و سنت تج کی بات ہے رسول ان پڑھ اگے قوم بھی ان پڑھ ہوں کیا مطلب کہ انہوں لوگوں کو صحابہ کرام دے کھول باقی قوم جہاں باقی قوم انسانی علوم فنون سن وہ صاف ہے کرام کوئی نہیں سن انسانی علوم فنون نہیں سن تا اللہ فرما ان کی شان ہے کہ ان کے پاس انسانی علوم فنون نہیں ہے ان پڑھ نے نہیں جانتے انسانی علوم فنون کیا ہے یونان کا فلسفہ کی ہے روما دا قانون کی ہے ہندوستان دا قانون کی ہے نہیں جان دے انسانی علوم فنون نہیں جان دے انہوں نے شان ہے وہ کنو جان دے لیں رسول کیوں آیا ہے ان کے پاس انسانی علوم نہیں ہے ان کو رسول انسانی نہیں رحمانی علوم دے لیں آیا انسانی علوم دی نفی دے نال اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں اپنے رسول عظمت بھی بیان کر رہے اپنے نبی دے یار بیان کر رہے انسانی علوم کو نہیں جانتے ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کے پاس خدائی علوم ہے انسانی علوم یونان روم چائنا ہند اے مکہ شریف ہے درمیان بالکل مکہ شریف درمیان یہ تو آس پاس ہے قوم بستیاں یہ ساریا قوم علوم فنون والی نے صاحب در پڑھا لکھا بندہ ہمیشہ امیر ہوتا ہے ان لوگوں کو کھون دا ول ہوتا ہے نا بابا جی نو انسانی علم کہہ رہا انسانی علم دا کی مطلب ہے لوگوں کھون دا ول آ جا فساؤن دا بھی کھون دا بھی ول آ جا جدو ول آ جا بندہ ول ہو جا ایک کچھ ہے نا تو ان لوگوں کو سن انسانی سن امیر دے کول تے بابا ایک پڑھائیاں سن ایک دوجے امیر سن تعلیم یافتہ بھی تھے ترقی یافتہ بھی تھے تہذیب یافتہ بھی تھے امیر کمیر بھی تھے کئی پوشاک کئی کھانے کے قسم جتیاں قسم کے سمجھ سواریاں قسم قسم دے محلات موسیقیاں ناچ گانے ہے تو انہوں نے جنت زمین دے بنائی سی اپنی شیطانی علوم دا او اللہ تعالی نے وہ جو انسانی علوم والے تھے انسانی تعلیم یافتہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس رحمت اللہ کو ان کے لیے پسند نہیں کیا اور ان کو اس رسول کے لیے پسند اللہ تعالیٰ دی شان انہیں مولا نے بھی کھائی کہ گل بندے دے علم نال نہیں بندی گھر میرے علم نال بندی ہے پھر تاریخ نے ویکھیا اللہ دی قسم ہے عرب دے ان پڑھ عمر فاروق عمر فاروق ان پڑھ امی ہے صدیق بھی ان پڑھ دے امی ہے عثمان بھی ان پڑھ دے امی ہے مولا علی بھی ان پڑھ دے امی ہے انسانی علوم فنون نہیں جانتے خدائی علوم فنون ہے تو اللہ دی قسم ہے پوری دنیا دیا قوم جنہ کو انسانی علوم تھے خدائی نہیں تھے اور نبی دے نبی دے یارہ کو انسانی علوم نہیں تھے خدائی علوم تھے اللہ تعالیٰ نے پھر دسیا کہ انسانی علوم والے پیروں میں پڑھ سن خدائی علوم والے شاہی میں کر دیا سبحان تاریخ پڑھو مشاہدہ بھی کرو ماحول معاشرہ کیونکہ جہاں ماحول معاشرے بیٹھے ہو نا یہ نما نہیں ہے بہت پرانا ہے شراب پرانی ہے مٹکا ہے شراب پرانی ہے نوئی یونان دے یونان دا فلسفہ ہو گیا یورپ جیڑا ہے نا یونان یورپ ہے روم تو نہ لیا نفسانی قوانین شیطانی تے یونان تو لئی شیطانی عقل شیطانی نفس روم دیتا یورپ والوں نو مغرب والوں نو ہاں جی۔ شیطانی عقل ملی یونان والوں یونان تے روم ملیا تے وچ یورپ جمیا <laughs> کی جمیا یورپ جمیا کوئی نمی شہ نہیں یہ اگو جا بولوں باندر دماغ وہ مڑ نمی سمجھ پرانی چیز اس لیے تب جب بھی تم یورپ کے سکول کالج کی تعلیم پڑھو اس جدو بابل سیاست کھولو گے سیاسیات تو سب سے پہلے اب افلاطون رستو بکرات ان کے سباب شروع ہوگا سیاسیات سے سارا الحمد للہ باب ہے وہ یونان بکرات سے نہیں شروع ہوگا ہمارا باب کہاں شروع ہوگا اللہ سے فرماؤں انی جائز فی خلیفہ کہ انسان کی زندگی کی ابتدا اللہ کے خلیفہ سے ہوئی ہے خلافت انسانی عظمت کی ابتدا خلافت سے ہے تو انسان کی ابتدا نبی سے ہے پہلا انسان پہلا نبی ہے آدم سے ابتدا ہوئی اور سید ولد آدم پر پڑے ہو اس کے آدم کے پاس بھی کوئی انسانی علوم پہلا تو انسان ہے اس کے پاس کیسے انسانی علوم ہو سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ تو پہلا انسان ہے وہ تو پہلے کہ کوئی انسان ہی نہیں آدم علیہ السلام کی تو سیکھنا سی تو آدم علیہ السلام کی کیا شان اللہ نے فرما اللہ اللہ آدم آدم علیہ کو تعالیٰ نے ہی علم دیا اور ہمارے رسول کو کیا اقرا بسم رب اللہ دی خلق رسول نبی دی شان یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کو جو کچھ ہوتا ہے خدا کا دیتا ہوتا ہے لوگ دے ہیں لیندے نہیں لینا انہیں خدا کو ہے دینا انہیں خلقت نو خالق تو لیندے نے دے خلقت نو دین دینے خلقت تو لے کے آپ کدی نہیں رکھ دے کیونکہ خلقت دین دے قابل ہی نہیں ہو میں پھر تاریخ نے ویکیا کی ویکیا صدقے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات عالمی رسول ولادت با شادت مدینے مکے شریف ہو گئی ہے ہزارہ میل دے آئے ہو کسرا ولادت اتنے ہوئی ہے تو کنگرے کسرا دے ہل گئے کنگرے ہاں، نبی دی ولادت نال کنگرے ہل لینے نبی دے غلامہ نے کے پورے ہی ہلا دیتے ہیں اپنے جان علم ایڈا دماغ چاہیے ایڈی چھوٹی جی دماغ نہیں چاہیے تو صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کسی کے علوم نہیں آپ کے پاس نہ یونان کے ہے نہ روما کے ہے نہ ہند کے نہ چائنا کے سکول والے پڑھتے ہیں نا اترو بولے کھانا بسین چائنا میں علم حاصل کرنے جا میں اکبر گئے پہلا تو ان کا حق بنتا تھا کیونکہ صحابی ہو فرمان رسول کو چھوڑ دے صحابی نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا چائنا میں کیوں جاتے ہو محلے میں کائنات تو یہ ہے ہاں۔ محلے میں کائنات کس کا لقب ہے رسول کا ہے کہ نہیں محلے میں کائنات رسول ہے پھر امت نو آ جاؤ چائنا دے بت پرستا کول جاؤ حال جنہاں نو خدا دا پتہ نہیں لگا اترے نو باقی کہڑی دا پتہ ہونا ارے بابا جی نو خدا دا پتہ نہیں انہوں کوئی پتہ بھی ہوئے تو بے وقوف آنا پتہ ہی ہوئے اصل گل بندے دی خدا دے مک دی ہے انہوں خدا دا پتہ نہیں مٹی نو خدا بنا لیا جنہیں مٹی نو خدا بنایا تو دس انہوں خدا دا پتہ ہی کوئی نہیں تاں دے ہر شے تنی جاندے نے اتے ساڈے ویڑی لا کے آئے نے جدو اے سی پے بڑے اللہ دا بندہ مولا دا نام نہ کتا چھوڑے نہ نہ کھوتا چھوڑے میں کہ ویب سبحان اللہ علماء نے کوئی شے نہیں چھوڑی ہاں تے تساں بھی جاؤ میں کہ علم حاصل کرو پھر تساں بہت کھوتے کتے کھاوے کیونکہ استاد جو کوئی کھاوے شاگرد نو ادب کرنا پوندا نا اللہ اللہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خدائی علوم ہے خدا ہی تعلق ہے خدا دی عظمت انہوں دے دلوں دے بچ ہے کیسر کسرا دا وزیر آیا سفیر آیا کوئی تحف توحفے لے کے آیا حضرت عمر فاروق کو پوچھتا یار تا خلیفہ کتنے اسے اس وقت کو کوئی صدر ہاؤس نہیں تھا ہاؤس نہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس اللہ دی پناہ پہلے ہوں سی ہوا سون بن گئی ہاؤس ہوا سوے تو بندے دا کھ نہیں بچتا جب ہاؤس بن گئے پتہ نہیں کہڑی جگہ بچڑی کوئی صدر ہاؤس نہیں تھا کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا انہیں آخیا تو خلیفا کیا انہیں آخیا تین دسنے کتنے جا کے کتنے رک تھلے وے کتنے سوتا اس کتنی بڑا انسان ہے بہت بڑا انسان ہے تاریخ اسلامی کا ساڑی نوجوان نسل دے اتری ماڑی نسل جو ہی موڑ یہ تو موڑ انہوں نے آخنا بھلے بھائی امریکہ کا صدر بڑی بلا ہے میں کہ کہراگ دا پیسہ نہ جانا دے اوتری دے بڑی بلا ہوں دے ہاں، لوٹ کے سانو برطانیہ لے گیا ہے سانو آدھے نے تسا پاسمان کا آدھے نے وہ ترقی یافتہ وہ بولو کا پوترا لٹن والا رجا ہوں یا لٹی لٹیچن والا وہ لٹیچن والا رجا ہوں لٹن والا بکھا ہوں ایویں نا ہوں برطانیہ سانو لٹن آیا یا سان لٹن گئے سان اچھا لٹن والا رجا ہوا تو جڑا لٹی نہ پیا تسا پاس کا ون پالو پینڈو تو پتہ ہی نہیں میں کہ تیرا پیو تو سانو لٹن آیا شان لوٹ کے گیا آپ اسے ترقی والا بن گیا ایک سو سونے دی دیکھ ایک سو سونے دی پہلی جڑی کھیپ برطانیہ لے گیا ہے مغلیہ خاندان شاہی خزانے دے ایک سو سونے دی کشتی سو کشتی سونے دی لے گیا سارے کو سونا لے گیا سانو لوہا بھی برا برا کے لکھی آدھا کچھ جی السلام علیکم انگریز نے بڑا کوئی دیا نام رہا تھا سونا وہ لے کے ربڑ تین دے دیتا ہے یہ قوم دا سودا ہے کہ نہیں سفیر آیا اس پوچھا سفیر گیا آپ رضی اللہ تعالی نے میں مٹی دے ستے تلے ہاتھ رکھ سفیر کے کمبن کمبل تھڑ جی ہوں انہوں اندر سفیر کمبن لگ پہ پہلے جڑا ساڈا دور سی نا انہوں دے سفیر ساڈے امیرا نو ویک کے کم دے کمبن لگ پے ہولے ہولے کمبنی ہٹی ہے تے فاروق اعظم کو اٹھایا صاحب دی ذات ہی میں اٹھے سبحان اللہ جلال فاروق یا سبحان اللہ دل نکلنا سبحان اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کی میں ہوں آ کے گل یہ دس پہلے بھائی میں فڑی دنیا دے عظیم ترین بادشاہ دا سفیر ہاں تے میں اج تک انہاں کول نہیں کمبیا تیرے کول کی میں کام دیا فرمایا اے خدائی دہشت ہے انہاں کول مٹی دے خدا ہیں سارے کو رب العالمین فاروق دی دہشت نہیں فاروق دے خدا دی دہشت اچھا آندا ہے کوئی تحفے لے آندے نے آپ نے فرمایا کی تحفہ انہیں آخا جی پہلی یہ زہر دی بوتل ہے یہ دوسرے میں کک بھر کے جو بندے کو لیش ہو اسے جا دے بندہ پٹھا ہوا جائے نے فرمایا اچھا دشمن مارنے کے لیے انہیں آخیا جی آپ نے فرمایا پہلا دشمن دے عمر دا نفس ہے دے بوتل پی کے رکھ چھوڑی ہوں سفیر ہے رہانے بھی یہ کون ہے زہار دی بوتل پی انہیں آخیا جی کوئی بادشاہ نے لاؤنڈیاں دیتی نے حسین ترین آپ نے فرمایا میں نو لوڑ نہیں وہ بیت المال دے دے تے نبی دے اور بھی امتی ہے نے میرے اللہ نے دیتا ہے سبحان اللہ زہر دی بوتل پتہ نہیں کون سا دریاگ تھا سید فاروق اعظم کیا اس کے رسول تو ہی نے خدا بندی تھا دریا میں جو زہر جو پیتی ہے زہر پہ اثر ہو گئی ہے عمر کے جسم پہ اثر نہیں ہوئے یہ تھے بڑے لوگ ہوں تو نام مرادی میں برگر شوار میں پیجے کھاون والی نسل آ گئی ہے ٹرتے ہاں مٹھے چھاوے نے دل گھبرا جانے نے پوچھو تو ابھی تو سر بیٹھے ہوئے تھے ابھی کیا وٹ ایک ہوا پتہ نہیں لگا لگا ہی ہے ہاں، اتری داج تو ایویں ہوئے گا پھر ایویں ہی پتہ لگے گا پتہ ہی نہیں لگے گا لگے جاؤ گے تو ہوں وہ کایا پلٹ گئی ہوں جیڑے سن انسانی شیطانی نفسانی دنیاوی علوم فنون والے وہ امبیا دے انہاں دے منن والے نو کی آندے سن سفی ان پڑھ پینڈو بے شعورے بے عقلے بے علم ان پڑھ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تے خبراں پہنچیاں رو کس طرح دے سجے کھبے انہیں آخیا یار عقل دا علاج کرو غریب علاقہ ہے پس ماندہ اتھے نبی آیا تھے انہاں دا نبی ساڑھے نال کو چکر لے سکتا ہے جدوں پھر فوجاں گئی ہیں اللہ جبال نے ان پڑھا دیا پھر پڑھے ہوئے تھے چھکے ترٹ گئے چھکے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سر نال لڑن گئے او کو ایک لاکھ دے وی ہزار فوج ہے تے نبی دے یارہ کو لالن تری ہزار تری ہزار ایک لاکھ نال جو لڑیا ہے تری ہزار جیت گیا لاکھ ہار گیا ہے یہ یا نپڑے نشان جن کے پاس خدا کی علوم ہوتا ہے خدا ہی علوم انہوں کو سن آئے لیکن خدا ہی علوم جدو آئے نے نا انہوں دے کولوں دنیا دی نفرت کافر نال نفرت دنیا نال نفرت نفس نال نفرت شیطان نال نفرت اس واسطے وڈے تو وڈی تاریخ انسانی دے سب بڑے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی بڑے انسان ولادت ہوتی ہے تو مکان سب سے چھوٹا ہے ولادت ہوتی ہے تو مکان سب سے چھوٹا بعد جنہ حجریا پاک دے دن زندگی گزاری چھوٹیاں نے چھتا سارا مبارک لگتا ہے انسان سب سے بڑا ہے مکان سب سے چھوٹا کیوں کہ جب انسان اپنی عزت اور عظمت بڑے مکانوں سے سمجھتا ہے تو انسان بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے اس وقت انسان تباہ ہوئے پیسہ انسانیت لگتی نہیں تھی جب انسان آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر مکان بڑا بناتا ہے اور جب آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو مکان چھوٹا بناتا ہے کہ انسان کی عزت مکان کے ساتھ نہیں ہے مکان کی عزت انسان کے ساتھ ماشاء اللہ اللہ سبحان وہ میں ایک مولوی صاحب نے آخیا میں یار ملاد شریف منا میں کہ کر پتا نہ کسی نو دسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان شریف ولادت بادشاہ کی ہے وہ خیالی نقشہ بنا کے ایک پاسے کھڑا کر دے اس ماحول شریف دا ایک پاسوں میں کہ ہاؤس دا نقشہ ہی بنا کھڑا کسے دا ہاؤس ہوئے اللہ تے قلم دے دے آشکان دے ہاتھ ہلن وا کو جیڑا توانو انہاں دے وچوں مکان دے ہاؤس پسند آوے نا نشان لا دے جاؤ شان نو ویخ رہا نبی پاک نہ کتنا نے سونے نبی پاک دا نام لینا سوکھا ہے نبی پاک نہ کھڑنی بڑی اوکھی بڑی اوکھی تجربہ چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان شریف کا نقشہ بڑھا دیو پھر بندے نو کہو یار اے اے, اس مکان والے نو رشتہ دےویں گا تو مکان آلا نا وہ ہو جا کوئی اج امتی جا بناوے رلدا ملدا سادہ دیسی اگلے کن بچی نہیں مارنی <laughs> نام رہتا نبی دا مکان تینو چنگا نہیں لگتا مکان تینو ہاؤس چنگا لگتا ہے اگر تجھے رسول سے محبت ہوتی تو محبت کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے وہ تو مکان رسول ہے ساڈا تے مذہب ہے یا رسول اللہ تیرے در سے کتیاں نہ لگا عشق اور محبت کی آنکھ شاہباز دے باز دی آنکھ تو بھی بڑا دور دیکھتی ہے سبحان اللہ بڑا دور ہوئے حدیش پا کے اللہ تبارک و والا نے اپنی ازلی توجہ نال دیکھا جی وہ شان ہے تمام روئے زمین والا ہے مشرق نو مغرب نو شمال نو جنوب والے ویکیا ہند چائنا مغرب یورپ یونان روم تمام قوموں ملکوں ویکھیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دل پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے پسند آئے تھے عرب دے ان پڑھ کیوں کہ بندہ جتنی دنیا دے وچ کھبیا ہوئے نا اتنی روحانیت تو معروم ہوتا ہے اونا لوگ دنیا پرستی اپنی دنیا پرستی جتنی غرق ہو چکے سن کہ خدا دے نور اگلی دے قابل ہی نہیں سی رہے سادگی آئی شرافت آئی صحابہ کول انہاں کول عیاشی آئی انہاں کول سادگی آئی اے سادہ تھا صحابہ کرام اے نہیں بھئی مکان بناونا ہے مکان بناونا ہے لہذا نقشے کتے جاؤ کہیں سے بڑے نقشہ بنوا کر لاؤ مکان بنائے نہیں جو کچھ اتنے آیا اپنے تیشیا تھوڑا لے کے اتنے ہی پتھر شتر تروڑ کے اتنے ہی بنا کے چھڑیاں دی چھت دے کھجور سن تیر دے وہی بنا دے شاہ ہو رہے سادہ مکان ہیں سادہ رہائش ہے سادہ گلیاں نے سادہ پانی ہے نابے دم دم دے دے مٹکے بھر کے رکھ چھوڑے نے سادہ سبحان اللہ آج بھی ولی قدوں بڑھے گا جے تک وہ دیکھو شاد کی نہ آوے اس کو ولایت نہیں مل سکتا اللہ تعالی نے جیلا رسول کیتے رسول دے یارہ کیتے جیڑا معیار رکھیا سی اج بھی کوئی انسان ولی بنے گا نا اسے کنڈے دے تلے گا تے پھر ولی بنے گا سبحان اللہ آسانی ویکھیا سوفے سیٹ دے اوتے بہن والا ولی ہوے ولی بننے کی تمہیں جنگل جانا پینا کھانا پینے چھڈنے پینے نے دوستیاں یاریاں چھڈنیاں پینیاں نے او بل کے مرن تھی اگے بر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو آج بھی ولایت کے لیے وہی معیار ہے بے شک بے شک ہاں ولایت مل جائے تو پھر مکان مل جائے تو اور بات ہے ویسے ولی مکان کا طالب نہیں ہوتا لیکن جب اللہ کا ولی دنیا کو پسند نہیں کرتا پسند نہیں کرتا اہل ہوں حقدار ہوں دے پسند نہیں کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے ولی نکھاؤ ہے کہ لیکو جنہ نے دنیا چھوڑی ہے دنیا انہوں نے کولو سی تو آج بھی ولایت کے لیے وہی معیار ہے جدو ولی بنے گا وہ دیکھو رسول والا دے صحاب والا میجار آئے گا تو پھر جا کے ولی بنے گا کپڑے میں سادگی کھانے میں سادگی رہائش سادگی زبان صداقت فیل صداقت گفتار دے کردار صداقت ہو سی تے سامان زندگی وچ سادگی ہو سی نظام رسول دا سامان بھی سر رسول دا سادہ دے پھر جا کے ولایت ملی تو اللہ تعالیٰ فرما ہے امی جی نے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکا کہڑے لوگ لگے نے ان پڑھ سادہ غریب تھوڑے نبی پاک نے کہڑے لوگ لگے ان پڑھ سادہ تھوڑے غریب مکے ایک بھائی سی ایک رہن دا سی شام مکے والے نے خط لکھیا اپنے شام والے بھائی نو کہ یار اتنے اللہ دا نبی آ ایک بندہ آیا ہوا انسان میں اللہ دا نبی رسول آ دس میں مننا یا نہ مننا شام والے بھائی نے خط لکھا مکے والے نو یہ دس بھائی اس نبی اس انسان نال امیر لوگ لگے نے یا غریب انہیں آخیا غریب لگے انہیں آخیا ڈھیر لگے نے یا تھوڑے انہیں آخیا ڈھیر نہیں تھوڑے لگے نے انہیں آخیا پھر نبی سچا ہی یہ پچھلے نبی والے دونوں نشانیاں پوریا نے کیونکہ پچھلے نبیا نال غریب ہوں سن تھوڑے ہاں، ہاں۔ غریب امیر نہیں تھوڑے دیر نہیں میں حیران ہو گیا یار میں کہ مشرق ہے عرب جہلیت کا بندہ ہے اس کو بھی یقین ہے کہ نبی کے ساتھ جمہوریت نہیں ہو سکتی نبی کے ساتھ جمہوریت کثرت نہیں ہو سکتی نبی نال جتوں ہو تھوڑے ہو ایک غریب ہو امیر تے ٹھیر نبیاں نال جنگا کیتیاں نے غریب تے تھوڑے نبیاں دے نال سانگ رہے سبحان انہیں کی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ گفتار ہے پکے سن یہ گل کر لیتے سن مر جاندے سن ہٹتے نہیں سبحان اللہ گفتار دے پکے سن ایویں نا تو جا غیرت مند بڑے ہیں منافقت پیدا نہیں سادگی شرافت سخاوت چار سن جی وجہ تو اللہ تعالی نے باقی لوگوں بجائے چنیا سادہ سن کوئی اجاشی نہیں سادگی جو مل گیا جی بے سو یہ نہیں آگا جی ہوں ہوٹل لبو کتنے کر بہترین پکوان ہے نہیں جو مل گیا کھجور مل گئی ہے جی بش ملا پانی مل گیا جی بش ملا کھجور دے پانی دے گزارا جب بکریاں دا دودھ مل گیا گلاس پیتا سو گئے نے اٹھنیاں دا دودھ مل گیا پیتا سو گئے کوئی عیاشی نہیں کوئی آپ کوئی صحابی یہ نہیں سی آتا کہ آج میرا دل کر رہا ہے بہترین کھانے کھاؤں سات ڈش ہو کسی صحابی نے کھانے کتنے سفر کیتا ہوا کہ یار آج میں مکے جا رہا ہوں بہت سنا ہے بہت بہترین ہوٹل ہے وہاں یا میں مدینے جا رہا ہوں وہاں بہترین ہوٹل ہے یا میں اپنے مکان کا نقشہ بناؤ کتنے یونان جا رہے ہیں کیونکہ ان کے نقشے بہت بڑے ہیں تے یا میں کسے الحمدللہ نبی دے جتنی یار ہیں سبحان اللہ جتنی وفادار ہیں سارے یار ہیں جتنی بھی یار ہیں سارے وفادار ہیں کسی نبی یار نے نہیں آخا نہ نبی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے ستے اٹھے نے آپ دے کانڈ مبارک دے نشان پہ گئے حضرت عمر پاک آ گئے نشان ویگ کے رون لگ پہ یا رسول اللہ کیسا روٹی سرا لے دشمن وہ تخت دے تاجان دے ستے پہن تو اللہ دا رسول ہے اللہ دا دوست ہے تو اللہ حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر وہ ہے اللہ دے دشمن انہاں کی تے اللہ نے دنیا بنائی ہے اسا اللہ دے دوست سارے کی اللہ تعالی نے جنت دے اللہ سبحان اللہ اور اللہ کے نبی نے تو عمر کا دماغ عمر تو عمر تھا تیرا میرا دماغ سمجھا من کی تیار فوراً اللہ کے رسول نے دماغ دنیا تو ہٹا کے کافر تو ہٹا کے آخرت خدا والا نہیں پیدا اگر وہاں کوئی پروفیسر ہوتا ماسٹر ہوتا ڈاکٹر ہوتا سکالر ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ ابھی پیسے جمع کرو ابھی دیکھو تو صحیح میں ڈگری لینے کے لیے جا رہا ہوں یونان میں مکان سے لے آؤں گا یورو روما میں جاؤں گا تو وہاں سے قانون کی ڈگری لے آؤں گا اگر چائنا جاؤں گا تو وہاں سے تعمیرات کا فن لے آؤں گا engineering welding engineering modelling styling وکالت لے آؤں گا صحافت لے آؤں گا یہ تمام شیطانی نفسانی کافرانہ علوم اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے بڑے بڑے عالم میرے علی جی عالم احمد رضا جیسا عالم داتا صاحب جیسا فقیر خواجہ مہین الدین اجمیری جیسا فقیر ان کے آستانے کی خاک کو اپنی پیشانی پر لگا کر فخر کرتے ہیں تھوڑا عالم احمد رضا بریلی کیونکہ مینو یہ کہنا اور میں نے کہا بے بکوف تین علم دا پتہ ہی نہیں جب علم دا پتہ لگ جائے گا کبھی یورپ نہیں جائے گا جب علم دا پتہ لگے گا تو کسی دادا جزیری کے آسمان مر جائے گا تینوں پتہ ہی نہیں بے شعور ہے تینوں پتہ نہیں شعور کسے کہتے ہیں بے شک بے شک تم تو ڈگری یافتہ بے شعور ہو تعلیم یافتہ بھاشی ہو بے شک بے شک بے شک کرو یہ ہے انبیاء علیہ مسلاط و تسلیمات کے علوم یہ قرآن یہ عدیب یہ تفسیر یہ فقہ یہ انبیاء علیہ و تسلیمات کے علوم علوم حقہ ہے ان کے ساتھ علمی کمال بھی ہے اخلاقی کمال بھی ہے جس کے پاس علم رسول ہوگا سبحان اللہ اس کے پاس اخلاق محمدی بھی آ جائے گا ایک داتا سے پیش کرو نا مقابلہ ہوتا ہے افراد پیش کر تعلیم سے افراد بنتے ہیں افراد مقابلہ پیش کر تم یورپ والے جتنی ہو سب بلا لو امام محمد رضا کو ہم لے لیتے خدائی علوم تو ہیں خدائی علوم تو سبحان اللہ ان کے پاس کبھی ہو نہیں سکتے خدائی علوم کے توارث اہل ایمان ہے نا اہل سنت وال جماعت ہے خدائی علوم کا جو نفسانی شیطانی علوم ہے نا نفسانی علوم جن کو وہ علوم کہتے ہیں جہاں سویرے کچھ ہے شام کو کچھ ہوتا سویرے ایک آدھا میں چاند سے انہیں تو جھوٹ مارے میری کہتے ہیں سے تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو جتنی اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے نے نا ہر نبی نے آخیا اگلے بعد والے نبی نے پچھلا نبی منو گے تو میں منا گا پتا نہیں منا ہر نبی نے نبی کی تصدیق کرائی ہے اور ہر ولی نے ولی کی تصدیق کرائی ہے ستان سارے ایمان کا حصہ ہے امن تو ہے بلاہ واطی مان آئے تو ہر نبی آیا اس نے نبی کو منوایا ولی آیا اس نے ولی کو منوایا غوث العظم جیلانی آئے انہوں نے کہا میرا مرشد سبحان ہے جی میری آئے داتا کے دربار میں پاؤں میں بیٹھے انہوں نے کہا یہ داتا صاحب جو یہ لاکھ سارا پیر ہے کام تو نبی نبی کو منواتا ہے ولی ولی کو منواتا ہے ابھی دار سائنسدان ایک سائنسدان آئے گا دوجا آئے گا آگے وہ پہلا اتری کا جھوٹ مار کے میں سچا تاریخ ہے جی۔ کوئی سائنسدان دوسرے کی تصدیق نہیں کرے گا پہلے ان کا نظریہ تھا قانون کشش مسکل جو ان کو نیوٹن نے دیا تھا بعد میں آئن سٹائن کا آیا اس نے نظریہ اضافت پیش کر کے قانون کشش شکل کو پرا پھینک دیا انہیں آ سارا کوڑ ہے اتری دہی میں کوڑ دبتا رہا میں سچا ادھر ہر بات والا پہلے کو جھوٹا آخے گا ادھر ہر بات والا پہلے نو سچا آخے گا اگر اتحاد اور تعاون ہے تو ادھر ملے گا اگر اختلاف اور تشادم ہے تو ادھر ملے گا ہے کہ نہیں امریکہ دا سائنسدان بم بیٹھا بنے دا جرمنی والے کتنے جرمنی والا زور لے بیٹھے اندر کتنے بم پیا بنے دے اندر کتنے بنے دا پے اندر کتنے بنے دا پے کیا رحمت ہے سبحان اللہ وہ آدھے میں ہو جا بم بناواں گا کوئی شاید نہیں بچے گی جرمنی کی جرمنی والا آدھے پھر تو میں پیچھے رہ گیا تو پس ماں میں ترقی آپ میں بم بنا لگا اگر وہ چل پیا نا تو کوئی شاید بچنی نہیں اگلے نے سبحان اللہ تو انعام دے دی یہ دین والوں کی عظمت ہے ایمانداری میں دس من چشتیاں قادریاں دی قدری میں کراں گا سبحان اللہ نقش بندے دی کراں گا شوہر وردیاں دی کراں گا سبحان اللہ نقش بندے کیونکہ ہم ولیوں کو مانتا ہوں ولی ولی کا دشمن نہیں ہوتا نبی نبی کا دشمن نہیں ہوتا صحابی صحابی کا دشمن نہیں ہوتا سبحان اللہ اہل بیت نبی کے صحابہ کے دشمن نہیں ہو سکتے سبحان اللہ یہ آپس میں دوست نہیں وہ دشمن نہیں ہے سبحان اللہ ارے اگر لوگوں کو امن دینا چاہتے ہو تو پھر سائنس نہ پڑھاؤ ٹیکنالوجی نہ پڑھاؤ سائنس دے سائنس دانے دے جھوٹے نہ کھلاؤ اگر ان کو امن اتحاد تعمل اور انسانوں کی طرح گزارنا چاہتے ہو تو پھر ان انسانوں کو یہ نہ کہو کہ آپ کو لندن کی ڈگری چاہیے امریکہ یونان کی ڈگری چاہیے اللہ مراد ان کو کہو تم کو محمد رسول اللہ کے دار کی غلامی چاہیے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ بات سادگی صحابہ کرا سخاوت غیرت جرت چار شفت جیڑی قوم میں چھو میں نہ اللہ دی قسم ہے اللہ دے دین کی تیار ہونی صرف تیاری کرن دی لوڑ ہوتی ہے اے چار باقی جتنا قوم سن دنیا دی عیاشی عیاشی بدماشی کنجوسی بخل کیوں کہ یہ جو اہل عرب ہیں یہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کتنی مہمان نواز تھے جنہیں جانا ہوتے کو سیدھا بچڑا ہی لے آؤں فون کے آپ اگے رکھ چڑے سخاوت ابراہیم مشہور ہے تو یہ چار شفتیں سادگی دے مقابل عیاشی شرافت دے مقابل بدماشی کنایت دے مقابل شراب غیرت دے مقابل بے غیرتی جرت دے مقابل بہت دلی اللہ اقبال نے فرمایا ہے سبحان اللہ بندہ سیاح سی گل بڑی سیاح کی بے وقوفا میں تینوں دسنا قوما لیا کدو نے چڑھتی کدو نے انہیں کہ میں تینوں قانون بتاتا ہوں قوموں کی ترقی تنزلی عزت و بیشتی کا میں تجھ کو قانون بتا دیتا ہوں اللہ اقبال کہتا میں قانون بتاتا ہوں تجھ کہ تاریخ دان تھا مشاہدہ تجربہ کرتا تھا اس لیے اس نے کہا میں قانون بناتا ہوں اس قانون پر تو لو قوم کدو لینے نے کدو چڑھ دیا نے اللہ اقبال فرماؤں ہے تاریخ امم سے علامہ اقبال کا شعر ہے فرماتے ہیں آ تجھ کو بتاؤں ہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تیگو سنا تیگو سنا والے سن اس واسطے در اب دستور سی انہوں نے بچے جمنے پنڈا تھا میں تو ماہیاں تائیں آ جانا انہیں بچے لے جانے پنڈا تھا کیوں لے جانے انہوں نے جڑا نظام سی نا وہ سی یا مرو یا مارو رب کا نظام سی نا بندہ کیون رہ سکتا سی یا مرے یا مارے یا مرن کی تیار رہے یا ان رہن تیار یہی ہے وہ دیکھی تو انہیں تیار کر دیا تھا اپنی نسل بچے جمنے چوکے پنڈا چ لے جانے پنڈا میں جا کے انہوں نے غذا تکڑی دینی ماحول پاکیزہ دینا دماغ دا ادھر اخلاق ادھر غذا دماغ اخلاق تے غذا ترائے چکرے ہو نا پھر بندے دا جسم دا جڑا آزاد نظام ہے نا یہ طاقتور ہوتا ہے سبحان اللہ جسمانی طاقت کے دلال غزال خیال نہ اخلاق نہ جن خیالات پلیت ہو سن اخلاق پلیت ہو سن ادا پلیت ہو سی ان کا جسمانی نظام انتہائی کمزوری ہو دائیاں جیڑیاں نے وہ آئیاں نے عرب دے دستور دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک چ آپ لین کیتے سبحان اللہ یہ مطلب ہے بچہ بچا جی تیاری دیہات کے پنڈ چاہیے کا بھی دستور تھا ہوں بھی تو دیہاتی بچے نو دیہاتی بندے نو لو زمین آسمان فرق ہوتی شہری کو شہری کیا کھائیں گے بابا برگر شوار میں پیزے سبحان اللہ پہنے گے پینٹ شرٹ داڑھی مچھا پوریا سفا گے کہ ہے اڈریسر پر چڑھیں گے یہ جاپانی باندھا اس کے مطابق میرے بال بنا دو یہ جاپان کا ہے یہ جرمنی کا ہے یہ روس کا یہ چائنا نہیں آتی دکان دکاندار ہی لگے کھڑے نا بندہ تو ایک ہی نہیں ہو سکتا نا جہاں فوٹو لائے نے وہ تو باندار ہی ہے میں تو باندار ہی انہوں نے کہتا انہوں کو باندار ہی چنگا ہے باندار ہی چنگا ہے باندار ہو کے انہیں کدی بندے نہیں نقل نہیں کی تو مسلمان ہوئے کافرہ دی نقل کر کے توک بن دی ہے نہیں بڑھ انہوں نے پچھڑی دیتا اللہ میں اقبال سڑ سڑ کے ویکیا یہ جا کوئی ماڈرن جا تھا ماڈرن لڑکا جا رہا تھا اللہ میں اقبال سڑ سڑ کے آ گیا انہیں آ تیرا وجود سراپا تجلی افرا کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر بے شک انہیں آخر نام تینوں ویخ لیا مینو پھر سڑ سڑ کے انہیں آ گیا انہیں آ گیا وزا میں تم نسارا تو تم مدن میں انور یہ مسلمان ہے یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہوں اقبال آتا ہے سکول والے پڑھتے ہیں انگریزی کیوں پڑھ رہے ہو انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے میں کہ پہلا مسلمان کرنا اللہ اقبال انگریزی نو جانتا سی آ کے ہاں میں کہ امریکہ گیا لندن گیا سی تو میں کہ اللہ اقبال نے کتنی کافر نو مسلمان کیتا ہے تے کتنی کافر اللہ اقبال ہے تو مسلمان ہوئے نے گل اقبال دے تو کوئی مسلمان ہو یا نہیں کیوں انہاں نو پتہ بھی اقبال سچا ہے تے اسا مسلمان اقبال جی ہو نہیں سکدے تین اقبال نے دعوت دیتے ہو لیا کہ جڑے اتوں آ کے سانو مارن آئے نے مسلمان تھوڑے ہونا آئے نے مارن آئے نے اللہ اقبال نے لیکن نسران ملا حضرت باجدید بستامی نے انہوں نے آخر یار میں فلانا بندہ آتا تو مسلمان ہو جا انہوں نے کہا سن جی آ تو باجدید بستامی جا تو میرے تو ہو نہیں سکتا جی آ کے جا تو آ میں تیرے کو چنگا تیرے کو نو انہیں آخر جی آخر با یزید یا مسلمان بننا تے پھر اوکھا ہی جو کھتا ہے جا انہیں آخر تیرے کو میں ٹھیک یہ تو اللہ میں اقبال اس نے کیا کہا کہ تم ان کو مسلمان کرنے جا رہے ہو اللہ میں اقبال ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود انہیں تینوں نام یہودی کے شرمے میری انگریز تیرے تو کی تو مسلمان ہوتا ہے تو ہے میرے دوست بس تاریخ انسانی میں دو چیز رحمانی علوم انسانی علوم انسانی علوم دا ابتدا شیطان سے انتہا دنیا پر ہوتی ہے رحمانی علوم کی ابتدا خدا سے اور انتہا آخرت پر ہوگی رحمانی علم مقصد آخرت دوست دنیاوی شیطانی علم اسی مقصد دنیا اسی مومن دنیا میں پیچھے پیچھے رہتا ہے اور آخرت میں آگے آگے رہتا ہے جڑا کافر ہے وہ دین ہے پیچھو پیچھو دنیا میں چکے آگے صاف ظاہر ہے پھر ترقی کافر نے دنیا میں ترقی کرنی ہے مومن نے دین ہے ترقی کرنی ہے بلال ابشی آیا دین ہے کیڑا سرمایہ ہوتا جاؤ رب دے کوئی اس کا محل نہیں ہاں. کوئی اس کا رقبہ نہیں اگر اس کا محل ہے تو جنت ہے اگر اس کی وراثت ہے تو علم رسول ہے اگر اس کا تعارف ہے تو رسول کی نسبت ہے کوئی سرمایہ نہیں تو یہ سادگی شرافت جرت غیرت غیرت ہے وہ چیز جہاں نے دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا اقبال فرماتا ہے یہ غیرت ہی ہے جو غور غیرت ہے بندہ فقیر ہوئے نا تو بادشاہ بن جاتا ہے یہ غیرت ہے صحابہ کرام تو انسانی ہو تو اب میرے بابا بس یہ تاریخ انسانی میں دو چیز ہے اسلامی علوم غالب شیطانی علوم مغلوب اسلام غالب کفر مغلوب بس ایک دور ہے مسلمان میں دنیا پرستی آئی دنیا پرستی کتنے بس دنیا بھی علوم آ گئے بس دین غالب مغلوب دنیا غالب جب دین مغلوب دنیا غالب کافر غالب مسلمان مغلوب تاریخ صرف دو چیزوں کا اب دور حاضر میں دیکھ لو ہوں کی ہے تمام نفسانی شیطانی شیطانی مغربی علوم علوم یونانی رومی سنو وہ غالب ہے ان کا مقصد کیا ہے دنیا کی تعمیر کیا ہے دنیا کی تعمیر ہے لوہا پی پر ربڑ رنگی جاؤ بنائی جاؤ ڈائی جاؤ بہی جاؤ تو رائی جاؤ آئے روز اللہ سوید پناہ ڈائلنگ ماڈلنگ آئیڈلنگ سٹائلنگ چوبیس گھنٹے کوئی بندہ سکون چھ کوئی بھی کوئی نہیں تو جب دنیا میں آگے بڑھے تو کافر آپ پر جب دین میں آگے بڑھو گے تو پھر اسلام کالے جب اسلام غالب ہوگا اسلامی علوم اور اسلامی تعلیم سے کفر غالب ہوگا دنیاوی علوم اور دنیاوی تعلیم سے یہی تاریخ ہے اسلام کی یہی تاریخ ہے مسلمانوں کی اب بھی دیکھ لو آج رسول ال کون کھڑا ہے دین ال کون کھڑا ہے غریب ان پڑھ غریب ان پڑھ سادہ پسند غیرت والے شرافت والے سادگی والے انصاف پسند صداقت والے یہ اخلاق والے تو لوگ اسلام میں ملن گے یہاں کے بارہ اخلاق کے اعمال والے لوگ ملن گے اور جدو تاریخ پلٹا کھا دیے نفسانی شیطانی علوم والے لوگ حالے بندے تو پھر کیا ہوتا ہے خدا مٹی کا خون انسان نہ خون دے لحاظ ہوں نہ اخلاق ہوں نہ ایمان ہوں نہ خدا دین کوئی شہ نہیں ہوتی انسان انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے پٹرول پمپ سے جدو میں جانا میری لڑائی پہ پہ کیوں پہ وہ جدو پٹرول پواؤ نا تو پھر وہ بول موتے نے یہ حضرت سے میٹر ویکو میں نہیں میٹر ویکتا <laughs> وہ تو کیوں نہیں ویکتا مول میں پاگل دا پوترا اے دس میٹر کن بنایا میں کہ آگے جی انگریز نے میں کہ تینوں کی بنایا آگے اللہ تعالیٰ نے میں کہ باندر دا پوترا خدا دا بنیا بئی انگریز دی بنیا ایماندار میچر بنایا انگریز نے بندے نو اللہ تعالیٰ نے ہوں وہ بندہ کہہ رہا دیکھو غلامی دی سوچ اللہ سے بچاوے کیا شہ ہے بدترین غلامی ہوں میں آتا پیا سی میں آیا آدھے مولوی سے میٹر ویک میں کہ یار یا تو بئیمان یا میٹر دس تو بئیمان نہیں آ نہیں تو میں کہ پھر مینو کیوں آدھا میٹر ویک مراد تو خدا دا بڑی آئی وہ بندے دا بڑی آئی تو خدا دا بڑی آئی وہ کافر دا بنیا ہے خدا دا بنیا نہ پے پے مالا میرا منہ نہ ویکھ اے مزید ایمانداری نو ویکھو میں کہ نام رادا جدو کفر دا نظام ہوے انسان فیل ہوندے مشین پاس ہوندی ہے انسان دے اعتبار نہیں ہوندا مشین دے اعتبار ہوندے جدو اسلام غالب ہوے پھر ہر شے بعد جو دی حضرت انسان پہلے ہوندے سبحان اللہ مشین اعتبار انسان آتا نہیں وہ جو پوچھو کہ ہم انسان ترقی کرے گا ہم ہمیں آتا ترقی دے ہر زیادہ کیمرہ کو پھٹے کیمرہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جب میں کہنا ہمارا تو سارے تعلیم یافتہ ہیں کیمرے دی کیڑی لوڑ ہے جب بئی مان ہے تو سکول پڑھاوان دی کیڑی لوڑ یا کیمرہ چھوڑو یا سکول کیمرہ بھی ساتھ تعلیم یافتہ اوپر کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو مطلب ہے سارے بےمان ہے سبحان اللہ آیا نا یہ بات اور جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بار پر ہے نے جڑے انسان نو انسان اعتبار سے نہ انسان اور خدا دے اعتبار سے جب دعا پائے نے علم تعلیم نگاہ کیتی ہے زبان اللہ انسان انسان پر اتوار کرتا تھا اور انسان خدا پر اتوار کرتا بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے وہ انسان بہترین معاشرے کا فرد ہوتا ہے جس انسان کو انسان پر اتوار ہو اور انسان کو خدا پر اتوار ہو آج میں نے دو اتوار بھی کھا بندہ بھی کھا میں اتوار ہے مسیح جتھی کتنے رکھ دیں وہ پرانی اتنے چڑھ نمی لگے ہوں مسیح اتبار ہے بندے دے نہیں بازار جاؤ کیمرا دیکھ رہا اتبار ہے نہیں جتھے جاؤ بے اتباری کی انتہا ہے ہے نا جو تعلیم اتبار بداؤ اتبار مکتا جاتا ہے تعلیم کہڑی جی اتبار مکتا جاتا ہے تعلیم وہ ہوتی ہے جب بڑھتی ہے تو انسان کا انسان پر اتبار بڑھتا داتا صاحب ہاؤس پا کے خاجا میری ہے سانو اپنی عزت دا اپنے اعتبار نہیں جتنا جی، انہوں نے پا لے مجھے مال کا مال کا جان کا عزت کا تھی پھیر کا اپنے اتنے اعتبار نہیں جتنے جی، میرے کو اپنے مرشد لیے جی۔ جانور بھی ان پر اتبار کرتے ہیں خالق بھی اتبار کرتا ہے مخلوق بھی اتبار کرتی ہے یہ انسان ہے اللہ دا فقیر ہو جائے اکام والی سرکار مجدور سن کتنے اے گجرات حالانکہ کان ایڈی شکی شاید نام جہاں گھر آنے نہ ہوئے وہ تھلے نہیں بھائی بڑی شکی قوم ہے سمجھو کہ نہیں لیکن اللہ کا مجلوب ہے وہ کہاں کے بہنے انہوں پتا سی یہ بندے کا پتر ہے سبحان اللہ اس نے ہم کو جو ڈالنا ہے پھسانے تے نہیں انہیں جو بھی سٹنا ہے کھان کی دے دینا ہے سبحان اللہ پتہ ہے نا بھی دور یہ ہے جن بھی سٹنا ہے پھساون کی تے سٹنا ہے ملا سٹی بیٹھے پیر سٹی بیٹھے ہاکم سٹی بیٹھے عوام سٹی بیٹھے نوٹ ووٹ خلقہ کرن کول جن نے جو کوئی سٹنا پساؤن کی تے سٹنا لیکن کاماں نو یقین ہے آپ اس حالت نو اعتبار کوئی نہیں مجذوب دے اعتبار ہے کیوں انہاں نے کہا باقی جڑے نام مراد سٹن کے پساؤن کی تے اے جڑا فقیر ہے نا انہیں سٹن کی تے نہیں پساؤن اسی نے کھان کی تے دینا سبحان اللہ اس واسطے فقیر ان پر ہے میں تو حیران ہوتا ہوں یار انسان جب بن جاتا ہے جب انسان انسان بن جاتا ہے تو اس پر جانور بھی اتبار کرتے ہیں یہ رسول کی تعلیم کی برکت ہے جینا رسول ان پڑھوں میں رسول ان کے پاس کوئی انسانی علوم نہیں تھے کوئی انجینئر کا ماسٹر نہیں تھا صدیق اکبر جیسا خلیفت اللہ و خلیفت الرسول و خلیفت المسلمین ارے انسان پھرتے ہیں ماڈرن انسان آلہ انسان یورپ میں رہتے ہیں میں کیا ساڈو نہ کلے سارے علاقے کا بادر چنگا ہے انسان جا لبے وہ یار تسان آخو بھی انہوں باندر کیوں کہہ رہے ہو بابا انہوں دا زور ہے جو ان سکول سکول والوں کا جو استاد ہے نا بڑا اس نے نرزیا ارتقا پیش کیا ڈارون نے بیالوجی بیالوجی سبحان اللہ علوم دے کیا نام ہے بیالوجی تنوالوجی لڑوالوجی مروالوجی کڈوالوجی یہ علوم کے نام ہے پڑھانے لگی نام ہے آئی کام بی کام دی کام سبھی ناکام سبحان سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو ان پڑھ ہے انسانی علوم نہیں ہے انسانی معیشت کی ڈگری نہیں ہے اتنا مکس کی نہیں ہے سٹیزن کی نہیں ہے لا کی نہیں ہے نہ لا ہے نہ برس لا ہے کوئی گٹڑ گٹر ڈگری نہیں فاروق اعظم کو اور معیشت کا یہ عالم ہے کوئی نہیں پچہتر سال تو آکو مرے رہے چھری پھر تو آنو پچہتر سال ہو گئے دیکھنے یورپ تو لے لے کے سانو اتنے ڈر ہی جانے نے پوچھو کیا اگر آپ امریکہ نے قرضہ نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا میں کہ نام مراد عمر پاک ان پڑھا ساری عمر قرضہ کئی ملک تو نہیں جانا تے تو سب پڑھے ہوئے ساری عمرہ کر دے تو بغیر ملک نہیں چلتا نام مراد تو ڈگریا کا دیا نے غلامی دیا نے عمر چلایا ہے عثمان چلایا ہے مولا علی چلایا ہے امیر معاویہ چلایا ہے حسن و تبا چلایا ہے نور الدین جنگی چلایا ہے صلاح الدین ایوبی چلایا ہے سلطنت عثمانیہ علیہ چلایا ہے مغلیہ علیہ چلایا ہے آج تک تاریخ اسلام میں کبھی بھی مسلمانوں سے مسلمانوں نے کافروں سے قرضہ لے کر ملک نہیں چلایا ابھی تو ملک کرنے پر چلتے ہیں وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا سانو ڈر ہی کھڑا ہے سولہ ڈگری لے کے آیا چھتی ڈگری کو ڈگری ڈگری ہم نے حساب کتاب کیا ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قرضے کے بغیر نہیں چل سکتی وہ بہت درد ہے پوچھ ایک جا جا پڑھ رہے تعلیم ہے یہ تمہارے پاس نفسانی شیطانی یونانی کفار کے علوم ہیں اس لیے تم ان کے نو کرو اس لیے تم نو کرو ہو جا کی کھڑا ہے جب مہنگائی ہو کیا کھڑ گئے وہ جی ساڈا کی کسور ہے ڈالر چڑھ گیا ہے ہر سے چڑھ گیا اے اتری دا سا رول گئے ہیں مومن کمزور ہوتا ہے بے عقل نہیں ہوتا مومن کمزور ہوتا ہے بے عقل اور کافر طاقتور ہو سکتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہو سکتا سن مول تو کچھ آئی لو یو آ گیا میں کہ تیرے سجے سانو نکاح ہی دے رہے تو آئی لو یو ٹھوک یو کٹ یو تو کاٹ سان کوئی آئی لو یو نہیں لوڑ تم مولنے کو کچھ نہیں آتا ہو میں کہ نام رادا کیری شہ نہیں آؤں گی پم پلا میں کہ تینوں ہی کھجے الحمد للہ سالا گولی تو لے کے بم تک بنایا نہ چلایا نہ سکھایا نہ ویچنا یہ اتنی ترقی ہے جب چلتے تو نسبے کیوں پہ آدھو جی گولی بنا ترقی ہے چلاونا بھی تو ترقی ہے جدو چلتی پی ہوئے ماحول ہاں، میں سے دھول نکلے پہ ادھر کیوں آ گئے لا مراد آپ کو کہتے خدا بچاوے میں کہ نہیں نہیں تو خدا کی قرآن ہی گیس ہے زبان گیس قرآن سے نکلی ہے سائنس سے نکلی ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے ایڈا ہلکا وڈیا انہوں نے پتہ نہیں ہلکے نو نہ وڈیا تھوڑا کیا خیال ہے اب کیا با کرپسی ڈالر سے اور تمام دنیاوی تعلقات تمام دینی تعلقات مال نال مال کہ روپیہ نال روپیہ کہ ڈالر نہ وہ جی میں ڈالر چاڑ دینا ہے اور بھی ہوں چڑے جانے ہیں گوگا ادھر جی ادھر تیل چڑھ گیا تیل چڑھ گیا جی تیل چڑھ گیا چڑھ گیا ہاں جی چڑھ گیا سالا تینوں چڑھے تو تیری ہک نہ بچے تیل چڑھ گیا وہ تیل جسا معقوم ہے ڈالر ایک معقوم ہے آزادی کے لیے شہر کا نام ہے کے اللہ اب ایمان مان جس قوم کے تمہارے پاس علوم ہوں گے وہی قوم تمہاری حاکم ہوگی وہ قوم تمہاری استاد ہوگی وہ قوم تمہاری آقا ہوگی وہ قوم کے معیشت کے فیصلے وہی کریں گے قانون انہی سے لے کر آؤ گے ارے بھکاری یہاں کا وکیل جج جسٹس کہتا ہے کہ میں جرمنی کی یونیورسٹی سے قانون لایا ہوں اور قانونی بھکاری قانون ان سے مان کر لاتا ہے جج ہمارا بنے ارے قانونی بھکاری بھاشی بھکاری علمی بھکاری مغتے علمی فقیر ہو قانونی فقیر ہو جاؤ چھوڑ دو ہمارے گھر کو ہمارے ملک کو ہماری دھرتی کو بے بے شک شک ہاں، ہاں، ہاں۔ کر دیتے پوچھو کیا یہ جی دس ڈگری نے ہوں کی کریا کہ جی ملازمت پہ لفظ میں کہنا ہمرا ہاں تھا ملازمت کا مطلب ہے قوم کی جیب سٹ دو دس ڈگری لائی پھر تین آ کہیں تو کام کر جی؟ پڑھ لکھ گیا مراد رحمت جیسا صاحب مبارک آپ سی سکتا کا مطلب ہے تعلیم کا مطلب ہے نکما طبقہ ہاں، نکما بیکار طبقہ تعلیم سے تیار ہو رہا ہے بیکار نکما پہلے کی آدھے سن تعلیم پڑھو گے ملازمت ملے گی ہوں انہوں نے پتہ لبنی تے ہے کوئی نہ ہاں۔ ہوں کی آدھے نے آپ اب اب علم جو ہے وہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے میں کہ کیوں تنخواہ گئی تعلیم فیل ہو گئی ہے تعلیم برائے ملازمت ختم اب تعلیم برائے حق آ گئی گئی نظام گیا علامہ اقبال نے کہا تمہاری تعلیم اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائے گا کبھی اسلام نے نہیں فرمایا کہ تم نے علم تعلیم حاصل کر لی اب لہذا سے سکتے ہو کام تمہارے لیے حرام ہے ارے میرے علی جو یہ لمبی ہے فخر بھی ہے سبحان اللہ کام بھی کریں گے سبحان اللہ تعلیم کا مطلب نکما ہونا یہ کون سی تعلیم ہے تعلیم پڑھو نکمے ساڑے علاقے کا واقعہ پوتر پاس ہوئے پیو گیا کئی فاڑ کے رقبے وہ فرینڈ نال سی فرینڈ پیو نے آخیا پتر میں گھروں کو شہ لے آوا کئی پھاڑ کے پانی چپ لا سچا واقعہ مسیح سے بیٹھا منڈے دے نال سے وہ یار بیلی وہ پتہ نہیں انہوں کہڑے شبد باغ دکھا کے آیا سی میں تو الحمد للہ تعلیم یافتہ میں تو کچھ نہیں کرتا جڑا میرا پیو ہے نا اتری کا سارا کچھ کی جاتا ہے تعریف کر کے آیا اسے انہیں آخیا پتر کئی کئی فاڑ کے پانی لا جا وہ کی جات گھر پیا گیا ہے رکھی سی بندوق پیو سیدھی ٹھوکی پیو بچارا ڈگیا ہے انہیں آخیا دلہ پانی دے پلا جا پیو پانی منگیا انہیں دوجا کارتوس مار انہیں پوچھا وہ بے شاید یہ کی کیتا ہے میرا فرینڈ بیٹھا تھا ابو نے مجھے کئی بھی گال کر کے میری تو انسالٹ کر دی تھی کیا کر دی تھی یعنی کیوں کام کرے گا پوت نہ کرے کیوں جس تعلیم دینے والے کا استاد کا باپ نہیں تو لینے والے بھی باپ کا اسی طرح احترام کریں گے انگریز کا پیو ہے تے جدو دا اپنا پیو استاد دا ہے ہی کچھ نہ دے تینوں مینوں کی استاد ماں باپ کا احترام تو شکولا نے دیوار نے کی لکھا کرے ماں باپ کا احترام کرے ہن احترام ہو رہا نہ منڈے نو پتہ نہ کڑی نو دوویں نکلے ہو گئے جا کے کچہری وچ نکاح کرا کاغذ پا کے کاڑ کے تابا بھی ویکھدا بیٹھا ماں بھی ویکھدے پتر نا مرادو پالیا ماں تے پالیا کی نکاح کنے پاتا یہ تعلیم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تعریف کی اپنے رسول کے صحابہ کی تعریف کی تم تو سمجھتے ہو جو ان پڑھ ہوتا ہے اس سے تو اپنی زندگی کا نظام نہیں چلتا اور ان کا کیا چلائے گا لو تم اپنے علوم پر فخر کرتے ہو اب میں اپنے رسول کو اپنے علوم دوں گا اور میرے علوم میرا رسول کا اپنی دے گا پھر دیکھ لو ساری دنیا کے علوم والے ایک پاس ہو جاؤ اللہ کی کس میں رسول کا جڑا کتا ہے نا وہ ساری دنیا کے دنیا کی علوم اسلام کی تعلیم آئے گی ادب بڑھے گا علم کیا ہوتا ہے اخلاق کے لیے علم اسلامی آئے گا اخلاق محمدی بڑھیں گے علم آئے گا اسلام دا اس محمدی علم اسی اخلاق محمدی ہون دے ادب سب سے پہلے پڑے گا غیرت عقل علم نور ہدایت جی میں تعلیم علم بدا جاوے گا اخلاق بدے جاون گے علم اخلاق جدو اسلام ہی کٹھے ہو جاون بندہ اللہ دا ولی بن جاتا سبحان اللہ یہ نسخہ ولی بن جاتا سبحان اللہ ادب دس بےدبی کے امتحان ہونا ہے کہ نہیں اللہ رسول دینا پیشاب بہن کے نہیں اشتہار ہوتے کون چھپے نا سکول کی تعلیم اس تو پہلے مشین ہن نہیں مشین ہی نہیں سن تعلیم ہی نہیں سی کدی اتنی بےدبی نہیں ہوئی ہوں کوئی گلی کوئی محلہ کوئی جا کوئی تھان بتا جن سے سکول تالے دی لکھ ہوئے اللہ رسول کا نہ پیا یہی تعلیم آئیے بےدبی دی انتہا ہوگی یہی تعلیم آئیے بغیرتی دی انتہا ہوگی یہی تعلیم آئیے بے ظلم دی انتہا ہو گئی یہی تعلیم ہے یہ کفر دوستی دی انتہا ہو گئی ہے میرے بابا علوم اسلامی تعلیم اسلامی پڑھیں گے اعلی انسان بنے پہلے اسلام اپنا پہلے اسلام بندے نو خدا دا بندہ بنا ہے بندہ بنا کے پھر ان بادشاہ بنا جب خدا دا بندہ بادشاہ بنے گا نا پھر وہ بندے ہی دیکھے گا اسلام کی کمال ہے اس لیے میرے دوستوں یہ اسلامی علوم ہیں جڑے پڑھے اسلامی علوم یہ باقی علوم انہیں کی تباہی دے کی تو دنیا دے یہ تباہی انسان کی تباہی نہیں علوم سے ہے اور انسان کی عزت وقار علوم امبیا سے ہے اللہ تعالیٰ نے تا تعریف کی تھی ہے کوئی صحابہ کرام تو اللہ کی قسم ڈگری والا نہیں تھی گھر اٹھنا بارگاہ رسالت سے جانا علم سمندر نہ وہاں جھوٹ نہ وہاں گمان نہ وہاں وہاں جو رسول کہتے تھے وہ سامنے دیکھتے جو وہ جانتے تھے رسول ان کو بتاتے تھے سبحان اللہ اتنا عظیم ترین استاد قرآن جیسی بہترین کتاب پھر انسان تعلیم یافتہ کیسے بنے وہ انسان لبنے نہیں لبتے وہ انسان لب آج معیار ہے وہ اسلام کے لیے آج پڑھے پڑھے پڑھے ہوئے ہوئے ہوئے جان ہزار پڑھ لینا پڑھ لینا جتنی بھی تعلیم یافتہ ہو جتنی بھی پڑھا لکھا ہوئے اس کو کہو تو اپنی تعلیم یافتہ ایک پاس رکھ جا اللہ کی قسم میں ساری دنیا دے علوم فنون ایک پاس رکھ جا بلال ان پڑھی ایک پاس رکھ جا اپنے علوم کے ساتھ ہی سن پڑھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس توحید ہے ان کے پاس شرک ہے ان کے پاس رب العالمین معبود ہے ان کے پاس مٹی کا خدا ہے یہی کہ دعا ہے اللہ رب العالمین تو آپ کو سادگی شرافت غیرت جرت ایک پاکیزہ اخلاق محمدی عطا فرما غیرت پردہ چادر چار دیواری نشین فرما آخر دعوانا لینا السلام بس دو مفت چلتا